وہ صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنے گئے ہیں جب وہ دعوت اللہ کے بغیر افضل امت نہیں ہو سکتے تو اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو دعوت اللہ کے بغیر افضل امت کیسے سمجھ سکتا ہے خود صحابہ فرماتے ہیں خود صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے اس امت کے خیر امت ہونے کا جو اصل سبب ہے وہ محض اور محض اور محض دعوت اللہ ہے اگر امت دعوت اللہ پر نہیں ہے تو امت خیر امت نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دو کہ دعوت کسی جماعت کا یا کسی طبقے کا یا کسی فرقے کا کام ہے ایسا ہر چیز نہیں ہے بلکہ سو فیصد صحابہ اول سے لے کے آخر تک سب کے سب دعوت پر اس طرح مجتمع تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں بھی ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس محنت میں مشغول نہیں تھا صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتی بلکہ فرمایا کن تم خیر امتی انتم میں کنتم میں بہت فرق ہے کنتم نے شرک لگا دی ہے کنتم کے لفظ نے اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط لگا دی ہے کہ تم خیر امت صرف جب ہو سکتے ہو جب تم بلائی کا حکم کرتے رہو برائی سے روکتے رہو اور یہ دونوں کام کرنا یہی تمہارا ساری انسانیت کے لیے بہتر ہونا ثابت کرے گا ورنہ ان دو کاموں کے بغیر ان دو کاموں کے بغیر جو دعوت کا خلاصہ ہے برائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا ان دو کاموں کے کیے بغیر تم خیر امت کبھی نہیں ہو سکتے میں کیسے حد کروں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو خیر امت نہیں ہو تم روزہ نہیں رکھو گے تو خیر امت نہیں ہو تم زکات نہیں دو گے تو خیر امت نہیں ہو تم حج نہیں کرو گے تو خیر امت نہیں ہو یہاں کسی فریضے کا ذکر نہیں ہے بلکہ امت کے خیر امت ہونے کی شرط اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم میں کا ہر فرد بلائی کا حکم کرنے والا ہو برائی سے روکنے والا ہو اگر تم نے یہ نہ کیا اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم وہی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاؤ گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہوگا کہ اگر تم اپنے مسائل کے لیے دنیاوی یا اخروی مسائل کے لیے اللہ والوں سے اللہ کے مقبول بندوں سے دعائیں کرواؤ گے تو ان کی دعاؤں میں تمہارا حق نہیں رہے گا ہم ابھی تک دعوت تبلیغ کو ایک زمانے کی ایسی تنظیم اور تحریک سمجھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں جیسا کوئی بہت سے ثواب کے قابو میں سے ایک ایسے ثواب کا کام ہے نسل کے درجے کا کہ جس کو کر لیا جائے تو بہتر اور نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں حالانکہ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں اگر آپ نے توجہ سے سنی ہو کہ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے جب ان کے بارے میں یہ فرما دیا لوگ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ خیر امت کے لیے شرط نہ ہوتا تو اللہ نے یہ نہ فرماتے کن تم خیر امتی بلکہ فرماتے انتم خیر امت کہ تم خیر امت ہو میری بات بہت توجہ سے سننی ہوگی کیونکہ میں میں تقریر چاہتا ہوں میں تقریر کرتا ہوں ان تقاروں نے تو دعوت کے ممبر کو قانون کی عیاشی بنا دیا ان تقاروں نے دعوت کے ممبر کو قانون کی عیاشی بنا دیا خدا کی قسم جو کام مزے کے لیے کیا جائے اس میں اس سے ہدایت نہیں ملتی آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچے کہ کون سا وہ فریضہ ہے جس فریضے کی وجہ سے اس امت کا ہر زمانے میں ساری دنیا کی بادشاہتوں ساری دنیا کی سلطنتوں دنیا کی قوتوں پر یہ امت غالب رہی ہے اس امت کے غالب رہنے کا اصل سبب کیا تھا امت کیوں مغلوب ہو گئی مجھے کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ مسلم آباد حکومت نہیں ہے اس لیے مغلوب ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عہدے اور مناسب مسلمان کو ملیں تاکہ یہ غالب آ جائے کچھ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے ان کو روزگار دو تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں نہیں میرے دوستوں عزیزو یہ جتنی شکلیں غالب آنے کی ہیں خدا کے پسند یہ ساری شکلیں غیر غیروں کے سوچنے کی شکلیں ہیں مسلمان کے سوچنے کی یہ شکلیں نہیں ہیں مسلمان کی زندگی کی شکلیں نہیں ہیں اس لیے بہت یعنی ٹھنڈے دماغ سے اور گہرے دل سے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر امت خیر امت نہیں ہو سکتی امت خیر امت نہیں ہو سکتی دعوت اللہ کے بغیر کیونکہ میں نے اب تک جو عرض کیا ہے وہ قرآن کی آیت کا مفہوم اور حدیث کا ترجمہ میں نے عرض کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات پسند کھا کے فرما دی ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ صرف دو چیزیں اسباب نجات نہیں ہیں دوسرے سب نجات نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمال صالحہ کے ساتھ دوسروں کو بہلائے کا حکم کرنا تو الحق دوسروں کو برائی سے روکنا تو صبر یہ دونوں کام ایمان عمل صالحہ کے ساتھ اس طرح شرط قرار دیے گئے ہیں جس طرح ایمان اور عمل صالحہ نجات کے لیے شرط ہیں بھلائی کی طرف بلانا کیوں چھوڑ دیتی صرف اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے امت برائی سے روکنا کیوں چھوڑ دیتی صرف اس لیے کہ ہم خود برے ہیں یہ اتنی بڑی حماقت ہوئی اور اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے امت کو اس غلطی نے امت کو اپنے مقام سے نیچے گرا دیا کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمل کرنے والا عمل کی دعوت دے اور کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ گناہ کرنے والا گناہ سے نہ روکے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ حکم یہ ہے مرو بالمعروف ولو لم تعتذروا کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو اگر یہ تم عمل نہ کرتے ہو کیوں اس لیے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے کو ادا کرنا کسی اور فریضے کو چھوڑنے کے باوجود فرض ہے لکھا ہے علماء نے کہ جو شخص خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دے وہ بالکل اس کا درجہ اس شخص کا ہے جو خود نماز پڑھنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے کہ نماز کا پڑھنا مستقل فریضہ ہے روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں کہ پورا مجمع سب سے پہلے اس بات پر آئے کہ دعوت اللہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ فرض منصبی ہے اس امت کا وہ فرض منصبی ہے اس امت کا جس فریضے کی ادائیگی کے بغیر مسلمان کسی زمانے میں کسی قسم کے خسارے سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے قسم کھا کے فرما دیا قسم ہے زمانے کی قسم ہے زمانے کی زمانے کی قدم اس لیے کھائی ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے زمانے کی قدم اس لیے کھائی ہے تاکہ امت یہ سمجھ جائے کہ قیامت تک کے لیے یہی بات ہے قیامت تک کے لیے یہی بات ہے کہ امت خسارے سے دعوت اللہ کے بغیر خسارے سے نہیں بچ سکتی اس لیے اللہ تعالی نے دعوت کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ اس شخص سے اچھا دین ہو کس سکتا ہے غمن قول قول کا ترجمہ علماء نے دین سے کیا ہے ہمیں دعوت کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا یہاں تو دعوت کو وقت لگانے والے ساتھیوں سے سمجھتے ہیں حالانکہ حکم یہ ہے کہ زندگی خدا مت کرو ذمہ کی ابتدا مت کرو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ابتدا کرو اس کا خبر نہیں کہ یہ کہاں نکل جائے کدھر گھوم جائے میں بہت بات کر رہا کہ دعوت کو قرآن سے جتنا قرآن سے دعوت کو سمجھیں گے جتنی استقامت اور بصیرت زیادہ بڑھے گی نے صاف طور پر کہا ہے ممن احسن قول ممن دعا الى اللہ دمبا کہ اس سے شدید ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اللہ فرما رہے ہیں بلکہ لکھا علماء نے کہ جملہ استفان انکاری ہے جو تاکیب کے لیے لایا گیا ہے اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے اس لیے میرے کو دوستوں عزیزوں صحابہ کرام نے جس عمل اور دعوت کو جمع کرنے پر بادشاہوں کو جا کر دعوت دی ہے ان کو اس طرح دعوت دی ہے جس طرح کسی راہ چلتے ایک بے حیثیت آدمی کو دعوت دی جاتی ہے ذرہ برابر صحابہ کے دنوں میں بڑی بڑی روم اور اس طرح کی بادشاہتوں کو دعوت دینے میں ذرا برابر جھجک نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہم اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ڈرنے کی بات تو جب تھی جب ہم یہ کام لے کے اپنی طرف سے گئے ہوتے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے شجاع بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسرا کو دعوت دے کر باہر نکلے اور کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا تو نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ اس نے خط پھاڑا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچا دی ہے میری دعوت پہنچا نہیں اس تک اگر اس نے پھاڑ دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب اب بادشاہ ساتھ نہیں دے رہا دعوت میں اب ہمارا کیا ہوگا جی، یہاں بھی سمجھ سوچے رہتے ہیں کہ اگر حکومت ساتھ نہ دے گی تو کام کیسے چلے گا وہاں سب سے بڑی بادشاہ ہے اس کو خط پہنچا کر وہاں سے پلٹے اور یہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے دعوت پہنچا دی بات یہ ہے کہ دائی جب صحابہ اکرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق جی دعوت کو پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالی نہ ماننے والوں کے مقابلے میں بذات خود تشریف لے آتے ہیں من اللہ خود سنگیا اللہ تعالی بذات خود کہ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے بات پہنچا دی ہے ان سے نمٹنا میرا کام ہے اپنی طرف ہو جاؤ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذرہ برابر فکر نہیں تھا کہ بادشاہ نے آپ کی دعوت کو ٹکرا دیا اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا بے فکر ہو کے وہاں سے نکلے بادشاہ نے پیچھے آدمی لگائے یہ تیز چلے اور بادشاہ جمل کے حدود سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ یہ خبر کی کہ رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق خط اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیا اس نے خط پھاڑ دیا آپ نے فرمایا کہ کس طرح نے ہمارا خط نہیں پھاڑا اس نے اپنا ملک پھاڑا ہے کیوں میں پوچھتا ہوں کتنی تحریریں کتنی تقریریں کتنی دعوت رد ہو رہی ہے غیر کیوں غالب ہے سوال ہے کتنی جماعتیں پھر رہی ہیں کہ غیر کیوں غالب ہے میری بات یاد رکھنا ہمیشہ جب دعوت نبوت کے طریقے سے ہٹے گی تو بے اثر ہوگی دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا دعوت اس کو کہتے ہیں دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے تبلیغ پہنچانے کو نہیں کہتے تبلیغ متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو پہنچانا امت تک اس کو دعوت کہتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا ان سے ہی کہ کس طرح نے ہمارا خط نہیں پھاڑا کس طرح نے تو ہم نے پھاڑ لیا دعوت کی جو قوت تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ نصرت تھی وہ صرف اور صرف اس محنت میں سنت کی پابندی میں سنت عادت نہیں عرض کر رہا ابھی میں سنت کے احباز نہیں عرض کر رہا میں سنت دعوت عرض کر رہا ہوں کیونکہ میرے دوستوں زمانے کے جتنے بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے ہیں وہی ہے کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل نہیں تھے اس لیے صحابہ ملتے تھے نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے اگر یہ اسباب وسائل بات کے پہنچانے کے لیے معاون مددگار ہوتے اور اللہ کو پسند ہوتے تو انبیاء علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں وہ اسباب وسائل مہیا فرماتے کہ صحابہ کو اس راستے کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑتی خود دین کو لے کر پھرنا سمجھتے تھے ہمارے کام کی خصوصیت اور اس کام کا امتیاز ہی پھرنا ہے اس کام کا امتیاز ہی پھرنا ہے چاند کو خصوصیت یہ خروج ہے کہ دعوت سے لے کر صحابہ والے جذبے ان کے والے طریقے کے ساتھ دعوت کو لے کر جاؤ دوسرے کے پاس عمل اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت تک وہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا ہے اتنا نہیں کریں گے میں آپ سے حدیث کی روشنی میں آج کر رہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دس صحابہ سے دس گنا زیادہ یعنی دس دس صحابہ کے بقدر مدد کریں گے ایک مومن کی اور پچاس صحابہ کے بقدر اجر دیں گے ایک مومن کو اس زمانے میں اس کے عمل پر یہ خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے اس کام کو کریں گے تو ان کو عمل پر ان کی محنت پر دس گنا مدد ہوگی اور پچاس گنا اجر ملے گا تو صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ ان میں سے دس کے برابر یا ہم میں سے دس کے برابر فرمایا کہ نہیں تم میں سے دس کے برابر بعد میں آنے والے ایک فرد کو اس کے عمل پر اس اس کے کی محنت پر مدد ملے گی اور اس کے عمل پر اجر ملے گا اس لیے میرے دوستو اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کیونکہ اپنے دین پر استقامت کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے یہ اصل سبب ہے اپنے دین پر استقامت کا کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں آنے والے ہر نئے نئے صحابی کو سب سے پہلے دعوت پر اٹھایا سب سے پہلے دعوت پر اٹھایا کہ تم جس کام کو قبول کر چکے ہو اسلام کو تم اس کی دعوت دینے کے لیے چلے جاؤ جو بھی دعوت قبول کرتا تھا آپ کی اس پر سب سے پہلے تقاضا اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے کا ہوتا تھا سب سے پہلے تقاضا اپنی قوم کو دعوت دینے کا ہوتا تھا میں عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے ورنہ مسلمان صرف دین پر سمجھوتا جو غیروں سے کرے گا اس کی بنیادی وجہ اپنے دین کے لیے قربانی نہ دینا ہوگا اپنے دین کے لیے قربانی نہ دینا یہ اصل وجہ ہوگی اپنے دین کے بارے میں غیروں سے سمجھوتا کرنے کی میری بات ذرا دھیان سے سننا یہ یوں کہیں گے کہ حالات کا مسئلہ کا تقاضا ایسا ہے کہ دو چار باتیں ہم ان کی مان لیں دو چار باتیں ہماری مان لیں اس طرح مل جل کر زندگی گزار لو یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ نہ تم اکثریت میں ہو اور نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اگر تم اڑ گئے اپنے دین پر ان کی بات نہ مانی تو تمہارے سارے کاروبار اور تمہارے سارے مسائل ان سے متعلق ہیں تم چلو گے کیسے مسلمان اس پر آ گیا ہے کہ باطل کے ساتھ دینی سمجھوتا کر لے اس کی خدا کی قسم وجہ صرف اپنے دین کی طرف نہ بلانا ہے کہ میں حد کرتا ہوں کہ یہود نے صحابہ سے مطالبہ کیا دجلہ کا دریائے دجلہ کا تمہاری طرف کا آدھا حصہ اور تمہاری اپنی زمین وہ تم لے لو اور ادھر کا آدھا دریا اور ادھر کی زمین ہم لے لیں اس پر سوا کر لیں یہ انہوں نے مطالبہ کیا ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ کہا آگے بڑھ کر یہ کہا یہود سے کہ تم کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ لے لو اور ادھر کا حصہ ہمیں دے دو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کے علاقے کے پھل کو ایک پھل کا نام لیا ہم ادھر کے علاقے کے پھل کو تمہارے علاقے کے شہد سے لگا کر کھائیں گے یہ صحابی نے کہا حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کوئی دھمکی نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک بات کے اظہار ہے ان کے یہ بات کہتے ہی سارا قلعہ خالی ہو گیا دشمن اس طرح بھاگ رہا تھا کہ انہیں اپنے سامان کا اپنے بیوی بچوں کا کہیں کا خیال نہیں تھا حیران تھے صحابہ کہ انہیں ہوا کیا جب سب بھاگ گئے اور خطا ہو گیا ایک برا آدمی وہاں رہ گیا اس سے صحابی نے پوچھا کہ تم سب کیوں بھاگے کیا بات ہو گئی اس نے کہا کہ ایک تم میں سے ایک آدمی نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم ادھر کا پھل ادھر کے شہر سے جا کر کھائیں گے اور اس کی بات میں اتنا روح تھا کیونکہ اس کی زبان پر اللہ بول رہا تھا ہم سب لیے بھاگے صحابہ جمع ہو گئے اور پوچھا ان صحابی سے کہ تم نے کیا کہا تھا کہنے لگے خدا کی قسم مجھے تو کچھ خبر نہیں کیونکہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں تم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے کچھ خبر ہی نہیں میں نے کیا کہا یہ ہاں کیسے عرض کروں اتنی بات میں قوت تھی دعوت کی وجہ سے بات میں قوت تھی کہ دشمن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے بھاگنے کے صحابی کی بات سنی اور پورا قلعہ خالی ہو گیا دعوت عبادت کی جمع کرنے کی وجہ سے بات کے اندر اتنی قوت تھی کہ سارا قلعہ ایک صحابی کے صرف دو جملے کہنے کی وجہ سے خالی ہو گیا جبکہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے اس لیے میرے دوست عزیزوں اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے مسلمان جان دے سکتا ہے فرائض کے لیے نہیں فرائض کے لیے جان دے دینا یہ تو بہت یعنی میں کیا کہوں کر کروں اب ادنا یعنی درجے کی بات ہے مسلمان ایک سنت کے احیاء کے لیے جان دے دے گا لیکن سنت نہیں چھوڑے گا یہ کیفیت اس وقت تک تھی جب تک امت دعوت پر تھی تھینظافر رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ روم میں روم کے باعث وہ قید کرایا اور ان کو نسل کی دعوت دی کہ آپ نسرانی ہو جائیے فرمایا بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نسرانی ہو جائیں گے تو میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں پر ہمیشہ کے لیے مل جائیں اس سب کے بدلے میں سڑک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ کیفیت مسلمان نے کہاں کھو دی یہ کیفیت مسلمان نے کہاں کھو دی ساری بادشاہ کو ٹھکرا کر سڑک سر کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نے کہا کہ نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں قتل کروں گا کہ کرو قتل قتل کرنا ہے قتل کرو قتل کے کیا ڈر ہے بادشاہ نے پانی گرم کرایا دیگ میں اور ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے اس دیگ میں جلایا ان کو اٹھا کر دیگ میں ڈالنے لگے تو یہ روئے بادشاہ نے پھر کہا نسرانی ہو جاؤ فرمایا میرے رونے کی وجہ دیگ میں ڈالا جانا نہیں ہے میں اللہ کے سامنے اپنی ایک جان پیش کرنے کو سمجھ رہا ہوں میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانے ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں میرے محترم دوستو امت اس کیفیت کو کھو بیٹھی ہے کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اگر ہم دوسروں کو اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے تو غیر ہمیں اللہ کے غیر کی طرف ضرور بلائیں گے غیر ہمیں اللہ کے غیر کی طرف ضرور بلائیں گے اور یہ بات یہ حق ہے کہ جو حق کی دعوت کی طرف جو حق کی دعوت میں مشغول نہیں رہے گا وہ باطل کا مطلوب ہے بغیر نہیں رہے گا ان کی دعوت کو کون لے گا اس امت میں ارتداد کے آنے کا سبب ہی دعوت کا چھوٹ جانا ہے اس امت میں ارتداد کے آنے کا سبب ہی دعوت کا چھوٹ جانا ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں میں کر رہا کہ دعوت کو سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت ہے کیا کہ دعوت ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو امت پر عمل پیش کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں اس کا مقصد اور اس کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا ہے کیوں سمجھے تھے ساری بے دینی وہ یا تو غیروں کے روز کی وجہ سے ہے غیر سے محبت کی وجہ سے ہے اور غیر رعب غیر سے محبت یہ دونوں جی ایمان کے منافی ہیں دونوں ایمان کے خلاف ہیں دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں غیرو سے محبت بھی زیر کا رعب بھی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں اس لیے دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا ہے اس یقین کی تبدیلی کو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس یقین کی تبدیلی کو صحابہ کرام کے صحابہ کرام کے یقین بدلنے کے طریقے پر لاؤ اس یقین کی تبدیلی کو صحابہ کرام کے یقین بدلنے کے طریقے پر لاؤ کہ صحابہ یقین کی تبدیلی کیسے کرتے تھے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے تم بنا آؤ ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ دیکھو ہمارے ساتھ مسجد میں پر ایمان لے آئیں ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف نے باب قائم کیا ہے کہ ایمانی مجالی سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عمل نقل کیا ہے کہ فرمایا کرتے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کچھ دیر پر ایمان لے آؤں عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا رقم قائم کر کے یہاں تمہیں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو میرے ایمان میں زیادتی ہو اس لیے میرے دوست عزیزوں سب سے پہلے دعوت میں دعوت ایمان ہے کیوں اس لیے کہ سارے اعمال کا مزار یقین پر ہے سارے اعمال کا مزار ایمان پر ہے سارے اعمال کا مزار ایمان پر ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالی کے احکام اور اس کے اس کے عوامی پر استفامت نہیں ہوتی ہم استفامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک لائن کے کوئی عمل پکڑ لیا جائے باقی دین کو چھوڑ دیا جائے استفامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا اس کو استقامت کہتے ہیں ورنہ مناسبین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے اگر حالات اچھے دکھائی دیتے تو اسلام کی طرف حالات برے دکھائی دیتے تو کفر کی طرف قرآن نے اللہ نے کا حال اسی طرح بیان کیا ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ استقامت میں جس کو نہیں کہتے کہ مسلمان اپنے کاروباری سماجی اپنے اعزا آخار اپنے متعلقین ان ان کے کو دیکھ کر اپنے لیے رابطہ دے کرے میں سچی کہتا ہوں کہ یہ مزاج مناسبین کا تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کن حالات میں کتنے دن پر چلنا مناسب ہے اللہ کو خود کے لائن کیا قرآن میں ومن الناس من يعبد الله على عرض فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة یہ منافقین یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کفر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اللہ کے انکار کر دیں اس کے فرائض کا چھوڑ دینا اس کے فرائض کا چھوڑ دینا کفر ہے میرے دوست عزیزوں اللہ کے فرائض کا چھوٹ جانا کفر ہے یا نماز کو چھوڑ دے یا نماز کو ہلکا سمجھے کہ اس نے کفر کیا کہ وہ کفر راستے پر چڑھ گیا ہے منافقین نے ایک راستہ یہ بنایا ہوا تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کیوں دیکھتے تھے کہ حالات دیکھ کر چلو جتنے دین پر چلنے کی حالات میں اجازت دے اتنا دین اختیار کرو حالانکہ دین استقامت کسے دیکھتے ہیں میں عرض کیا کہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے بدونی عَبُدُونِ کرا سُرَاتُ مُسْتَقِيمِ کہ میری عبادت کرو یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے عبادت نے احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام دین کے شعبوں کا اور ان تمام احکامات کا اور ان تمام سنتوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں عبادت کا لفظ تو بہت جانا ہے امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر تلاوت تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا اہتمام یہ دس چیزیں مل کے عبادت بنتی ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر تلاوت تجارت دعوت کی محنت اس کو بھی امام غزالی عبادت فرما رہے ہیں کہ برائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا عبادت ہے اور پڑوسی جو حقوق اور سنتوں کا اہتمام یہ سب یہ سب مل کر عبادت ہیں عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو جو, جو وعدہ ہے وہ پورے دین پر ہے اللہ جو وعدہ ہے پورے دین پر ہے کہ دعوت کے ذریعے امت میں پورا دین آوے کہ وعدہ پورے دین پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض احکام قبول کرتے ہیں بعض کو قبول نہیں کرتے ان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے نہیں ہوتے کہ اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ان وعدوں کے پورا ہونے کے دلوں میں یقین ہو کہ ہاں یہ وعدہ حق ہے اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو یقین کرنے والوں کے لیے پورا فرماتے ہیں میں کیا حق کر صبح کہہ رہا تھا تعلیم کرنے والوں سے میں نے کہا ہمارا دوسرا یہ بن گیا کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھ لو حالانکہ تعلیم اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے قرین بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نائے صحابی اسی وقت آئے ہجت کر کے اور سب سے آخرے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تعلیم کے حلقے میں کہ کا علاقہ فتح کرو گے اور جیسے ہی فاتحہ میں داخل ہو گئے سامنے شیما بنتے بقیلا سفید خچر پر سوار کالی اور نیوڑے ہوئے تمہیں نظر آ رہے گی روس نے پیچھے سے کہا کہ رسول اللہ یہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجیے فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی تم لے لو ایک دور گزرا دوسرا گزرا تیسرا گزرا چوتھے دور میں جا کے عثمان کے زمانے میں غالباً وہ علاقہ فتح ہوا جیسے ہی وہاں داخل ہوئے سیرا کے علاقے میں سامنے وہی لڑکی اسی شکل کی اسی نام کی اسی اہلیہ میں صاحب نے جا کر تھوڑا قبضہ کر لیا وہاں یہ نہیں تھا کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا اس لیے میرے دوست آزیز ہو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ واضح پورے ہوتے ہیں کیونکہ جب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے فرماتے تھے تو آپ کے وعدے مناسبین میں سنتے تھے اور امام والے بھی سنتے تھے مناسبین کہتے تھے یہ سارے وعدے دھوکہ کچھ نہیں ہونے والا کیوں اس لیے کہ مناسبین حالات کو دیکھتے تھے اور ایمان والے احکام کو دیکھتے تھے کہ یہ وعدہ یقینی ہے اس کے ساتھ کیا حکم ہے صحابہ سن کر کہتے تھے اللہ والا ہوا رسول کمبا ہوا رسول ایمان و تسلیمہ کہ یہ بات حق ہے یہ بات سچ ہے یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اس سے ان کے ایمان اور اجاد میں اضافہ ہوتا تھا اور منافقین مناسب کہتے تھے بابا یہ سارے کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھو میں عبادت کرتا ہوں اس زمانے میں جب ہم کوئی وعدہ سنتے ہیں کسی عمل پر تو یہ سوچتے ہیں کہ حالات ان وعدے کے پورا ہونے کے ہیں یا نہیں ہیں حالات یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی اگلے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوگا اس وقت نہیں ہو سکتا اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اطاعت کرنے والوں کے حال کو اتنا خستہ کر دیتے ہیں کہ غیر یہ سمجھ کر اسلام کو قبول نہیں کرتے اور مناسبین ایمان والوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر اسلام سے پیچھے رہتے ہیں کہ جو وعدے یہ کر رہے ہیں یہ وعدے پہ ہونے والے نہیں ہیں اب دیکھو خندق کھدائی ہو رہی ہے خوف کا عالم ہے صحابہ کے پیروں پتھر بندے ہوئے ہیں آگ کے میرے دو متن ہوئے ہیں چٹانے جو لیے کے توڑنے سے عاجز ہو گئے آپ نے میں اترتا ہوں اب حالات ایسے ہیں خوف کے اور خوف کے اور کے آپ نے سنایا اللہ اکبر لو جی کس طرح کا ملک پتا ہو گیا سنایا اللہ اکبر کہ وہاں کے خزانے سارے لوٹ لیے گئے ہیں منافقین کہنے لگے کہ جب اللہ ان سے یہ وعدے کر رہے ہیں تو انہیں اس وقت کھانے کو تو دے دیں خوف کا عالم یہ ہے کھانے بھی ان کے پاس نہیں ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمان اس کوشش میں ہے کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دو جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی دیندار ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالانکہ میں سچی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی اطاعت کرنے والوں کو خستہ حال رکھتے ہیں اس لیے کہ تم اسلام کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے آتے ہو یا تم اسلام کی طرف اسلام کی برکتوں کی وجہ سے آتے ہو یہ جہل ہے اللہ کا عزت کسی کو آمنا کرنے پر چھوڑیں گے نہیں جب تک اس کو آزمانا لیں جب تک اس کو آزمانا لیں اور آزمائش کی آزمائش کے لیے کتنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دین پر استقامت کو دیکھنے کے لیے ان کے راستے میں کتنے لاویں گے آزمائش ہوگی تاکہ اللہ جان لیں کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں میں نے ایک بات کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی اور ایمان کے بغیر اعمال پر ایمان کے بغیر اعمال پر واضح پورے نہیں ہوتے اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا اپنے کام کو مخلوق پر پیش کرنا اور مخلوق سے اپنے کام پر شاباشی چاہنا یہ صرف ریاکاروں کا کام ہوتا ہے مخلصین اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے اخلاص والے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں یہ تھے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایک سہ نے پوچھا ہوگا اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نمایا ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ایمان کے بغیر اجر نہیں ملتا ایمان کے بغیر اخلاص نہیں ہوتا ایمان کے بغیر اعمال استقامت نہیں ہوتی ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلیں مسجدوں میں ایمان کے الفاظ قائم کرو اور ملاقات کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کا عنوان پر یہاں جمع کرو یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا میں حد کر چکا ہوں کہ معاذ بن جبل عبداللہ بن عبد بن نے عمر بن خطاب ان سب کا معمول یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے رکھ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لے کر آتے میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ یہ بات نوٹ کر لینا کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد ایمان گھروں میں لا کر جوڑنا ہے ہم آپ سے مسجد سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے ان کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں ایک عامل حج کے ثواب مسیح کی طرف قدم اٹھانے پر ایک عامل حج کے ثواب بلکہ مسیح کی طرف قدم اٹھانا تو اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دینا ہے حدیث سے ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اب یہ میں اندازہ نہیں ہے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا یہ کتنی بڑی سنت ہے اور کتنی مؤثر ہے کیونکہ مسجد کا ماحول دلوں کو پلٹ دیتا ہے تو پھر میں دوسری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ قریش نے کہا تھا کہ تو پھر کوئی بات سننا مت محمد کی نوز بلّہ کیوں بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے غیروں کو بھی آپ کی دعوت پر ایسا یقین تھا کہتے تھے کہ ان کی دعوت شہر کی طرح اثر کرتی ہے چنانچہ احمد دوسری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی آج کی بات کو سنا نہیں جاتے تھے ہر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو پھر خود فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی میرا دل یہ چاہا کہ تو فیل ان کی بات سننی چاہیے تو کہ میں نے کان شروع نکالی میں نے بات سنی آپ کی مجھے آپ کا کلام اچھا لگا میں نے کہا اپنے جی میں کہ اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا مسجد سے باہر یہ حال تھا کہ آپ کی بات سننے کی وجہ سے کان بند کیے ہوئے تھے اور مسجد داخل ہو کر دلی بات سننی چاہیے کان ضرور نکالی اور بات سنی اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دینے فوراً چلے اور چند سال میں اسی خاندان ان کے قبیلے کے ان کے سے اسلام میں داخل ہوئے اسی خاندان جبکہ نور علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی محنت میں اسی افراد اسلام میں داخل ہوئے یہاں چند سال کی محنت میں جامع دوسی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسی خاندان اسلام میں داخل ہوئے کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے سفید جامع دوسی سے اچھا واقف کوئی نہیں دیکھا صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں دیکھا کہ جن سال کی محنت میں اسی خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے مجھے کرنا تھا کہ مسجد کے باہر میں آ کر بات کا سننا جب ایک کافر کے دل کو پلٹ سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل جس میں ایمان کی رمق موجود ہے بڑے کمزور ہے اس کا دل مسجد میں آ کر دین کی طرف راغب نہیں ہو سکتا جب ایک غیر غیر, مسلم کا دل اس یعنی اسلام کی طرف پھر سکتا ہے مسجد کے ماحول سے اس لیے میرے دوست عزیزوں یہ بات یاد رکھنا کہ امت کے جڑنے کی جگہ مسجد ہے اس زمانے میں تو مسجد صرف نماز کے لیے سمجھی جاتی ہے اور آگے کی بات ارد کروں کہتے ہیں کہ نماز ہو چکی ہے اب چلو اپنے کاروبار میں چلو کاروبار میں ایک صاحب ہے میرے پاس کہنے لگے قرآن میں تو یہ ہے کہ جو نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے روزی کمانے کے لیے یا خود فن کا شروع کیا قرآن تو یہ کہہ رہا اور آپ کے یہاں اعلان ہوتا ہے نماز کے بعد کہ تشریف رکھیں دین کی بات ہوگی یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں وہاں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھو دین کی بات ہوگی اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ہو چکی ہے نکل جاؤ مسجد سے میں نے عرض کیا میں نے کہا بات یہ ہے جو چیز رواج کے مطابق ہوتی ہے وہ سنی آ جاتی ہے کیونکہ امت کا علماء کی مجلسوں میں علم کے حلقوں میں دعوت کے مذاکروں میں بیٹھنے کا مزاج نہیں ہے سیارت کا رواج ہے سیارت کا مزاج ہے سیارت مقصد زندگی بنا ہوا ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے نماز کے بعد کہ نکل جاؤ مسجد سے کرو تجارت حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے بعض علماء کی تفصیل اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو شیخ المفسرین کہلاتے ہیں اور سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بلکہ ایسے سمجھنے والے کہ جو اچھے اچھے سمجھنے والوں کو اپنی ایک دستی پر خاموش کر دیں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہاں تنتشر الارض کے من فضل اللہ یہاں اللہ کے فضل کا مطلب تجارت کرنا نہیں ہے یہاں اللہ کے فضل کا مطلب ہے کہ کسی علمی حلقہ میں بیٹھ کر اللہ کے احکامات کو سیکھے کسی علمی حلقہ میں بیٹھے اور اللہ کے احکام سیکھے یہاں اللہ کے فضل سے طلب علم مراد ہے طلب رزق مراد نہیں ہے خود ابن عباس رضی اللہ کی تصویر ہے کہ طلب علم مراد ہے طلب رزق مراد نہیں ہے وقان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ نبی جی آ کر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے برغد آتے ہیں داود منا فضلا ہم نے حمد علیہ السلام نے پاس سے وہ فضائل عطا فرمائے ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں ان فضائل پر یہاں تجارت کو لے کے بیٹھ گئے کہ چلو مسجد سے کا السلام پھرا بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہاں تجارت مراد ہے تو یہ حکم عباہت کے لیے ہے کیونکہ صحابہ ایسے ماننے والے تھے کہ اگر صحابہ کرام سے یہ نہ کہا جاتا کہ جواب جا کے تجارت کر لو تو صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کہ حکم آئے گا کہ اذان ہو گئی ہے جمعہ کی اب تجارت چھوڑ دو الله کی البيع کہ تجارت چھوڑ دو جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا حکم آیا یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے خبر نہیں کتنے جمعہ تجارت کی نظر ہوتے ہیں پوچھا گیا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جو شخص جمعہ اور جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو نماز تو کبھی نہیں چھوڑتا ہو پڑھ لیتا ہے اپنے گھر میں لیکن جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا آ کر نماز کبھی نہیں چھوڑتا لیکن جماعت کی نماز سے نہیں پڑھتا مسجد میں آ کر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ ایسا شخص جہنمی ہے میں ایسا شخص جہنمی ہے اسی لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو نماز کے وقت امام طے کروں اور جو نماز کے وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں پر نوجوانوں سے ایندھن اکٹھا کرواؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں ہلکا رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے تجارت کے چھوڑنے کا حکم فرمایا تو سر کے لیے تجارت چھوڑ دو صحابہ ایسے چھوڑ کر بیٹھ جاتے مسجد میں کہ کبھی تجارت کو ہاتھ نہ لگاتے اللہ نے فرمایا یا خود جس کا رات جب نماز ہو چکے تو تم تجارت کر سکتے ہو کیونکہ جو حکم ممانعت کے بعد آتا ہے وہ عباہت کے لیے آتا ہے وجود کے لیے نہیں آتا وہ بھی جب ہے جب یعنی اسے تجارت درد دی جائے ورنہ ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے طلب علم مراد ہے طلب رزق مراد نہیں ہے اور اگر طلب علم مراد ہے تو پھر یہ حکم استحباب کے لیے ہے علماء سمجھیں اس کو یہ حکم استحباب کے لیے ہے اباحت کے لیے نہیں ہے اباحت کے لیے جب جب جب ہے تجارت تجارت کے میں جائے سماجی ابن کر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی حلقہ میں بیٹھ جائے یا نماز کے بعد کسی مریض کی عادت کر لے یا کوئی جنازہ جا رہا ہے تو کسی سے چلے یا کسی مسلمان کی زیارت کرے اور ہمارے گشتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمان کی زیارت بیمار کی عیادت یا کسی جنازے کے پیچھے قبرستان پر تک اس کے پیچھے جانا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں میں غور کر رہا تھا میں نے کہا کہ بھائی ہماری ملاقاتیں قرآن میں کہاں ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پھیلے زمین میں اور تغل خبر اور حاضر کرو اللہ کا فضل کہ کیسے کہ مریض کی عادت سے کہ تم میں سے ایک آدمی کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے ایک بیمار کی عادت کے لیے جانے کے بعد یہ تو وہ ہے جو جسمانی بیمار ہے اور اس کی جسمانی عیادت یا اس کی جسمانی علاج کے لیے اس کے بعد جا رہا ہے یہ فرشتوں کی تعداد تو جب ہے لیکن اگر وہ اس کی روحانی اور اس کی اخروی ضرورت کے لیے اور اس کے روحانی علاج کے لیے جا رہا ہے پھر تو اللہ کی مدد اور نصرت اور فرشتوں کا جنگل کتنا ہوگا کہ اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے فیل ہے کچھ پریشانی آ گئی ہیں اب سوچ رہا ہوں کہ واپس اپنے اپنے ہی راستے پر چلا جاؤں کیونکہ ابھی میرا ایمان ایسا بنا نہیں ہے ہاں دیکھو یہ مسئلے دیتے ہیں ابھی ایسا یقین تو ہے نہیں اب کیا کروں کہ واپس چلا جاتا ہوں پچھلے پچھلے طریقے پر میرے دوستوں میں عرض کر چکا کہ حالات کی وجہ سے حالات کی وجہ سے حرام کی طرف حالات کی وجہ سے کفر کی طرف پلٹ جانا یہ کام ایمان والوں کا نہیں تھا یہ مناسب ان کا کام تھا یہ کام یہ مزاج مزاج مناسبین کا تھا امام والوں کا مزاج نہیں تھا کہ جان جا سکتی ہے لیکن حکم نہیں ٹوٹ سکتا اللہ تعالیٰ متقی کے دفعے کو آزماتے ہیں یہ بھی طے کر لیا کہ اللہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر یہ امتحان لیا کہ دیکھیں یہ آگ یہ آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل سے کیا درخواست کرتے ہیں کیا مطالبہ کرتے ہیں جب نے اگر کہا کہ میرے ساتھ سمندروں کا بھی فرشتہ ہے پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہے فرمائیے کیا حکم ہے میں اب کا فلا ہمیں کی کوئی حاجت نہیں ہمیں آپ کی ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں پھر اللہ سے کہیے کہ اللہ سے تو جب کہوں کہ وہ میرے حال سے بے خبر ہو سب کچھ تو ہو رہا ہے ان کے کرنے پر ان کے کہنے پر ان ساری لڑائی تو پر ہے لڑائی عبادت پر نہیں ہے دیکھو یاد رکھنا کہ لڑائی ساری تو پر ہے حضی الہ وحدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ سے لڑائی صرف اس بات پر ہے کہ آپ سارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں ہماری آپ کی لڑائی ہے آپ نماز پڑھیں آپ حج کریں آپ طواف کریں آپ عمرے کریں آپ عبادت کریں ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں لڑائی بھی خرید دعوت پر ہے کہ آپ اللہ کی صحیح بیان نہ کریں باقی عبادت جس طرح چاہیں کریں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کے پڑھنے سے صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ ان کی تلاوت کے غیر ان کے غیروں کے عورتیں اور بچے ان کی تلاوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے تھے اس لیے جازریت کی تلاوت میں جھگڑا تو سرد جھگڑا سرد تو عید کا ہے عبادت تو کوئی جھگڑا نہیں ہے اس ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ جبرائیل ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں اللہ تعالی نے آپ کو براہ راست حکم دیا وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے اسباب اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس طرح براہ راست کرتے ہیں کہ ابراہیم جب تم نے ہمارے اپنے درمیان جبرائیل کو بھی ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے آپ کے اپنے اور آپ کے درمیان کسی پانی کو کسی ہوا کو کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا ہم نے حکم براہ راست کیا ہے آپ کو کسی میرے دوستوں سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے شرط ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ مشرق ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑو اور یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ جم کر دعوت دیا کرو شکل کا انکار جم کے کیا کرو اللہ کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے غیر کے انکار نہ ہو اللہ کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے غیر کے انکار نہ ہو میں نے عرض کیا کہ ایک یہ سبب ہے ایمان کی تقویت کا ایک سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامت کے ساتھ بیان کیا کرو ایک صحابی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ دیے غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے اذا سرت فانت مؤمن جس یہ نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے جان لے کے تم امین ہے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے اسے یاد رکھنا کہ ایمان کی سب سے اہم اور بنیادی جو علامت ہے وہ تقوی ہے تقوی جسے کہتے ہیں جھکر چلنے کو نہیں احسان جھک کر چل رہے تھے عمر نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تقوا جھک کر چلنے کا نام نہیں ہے تقوا دلوں کے اندر اللہ کے خوف کے ہونے کا نام ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے فرمایا تقوا ہاں ہونا کہ تقوا دلوں میں ہوتا ہے اس لیے تقوی کو سمجھ لو کہ تقوی کسے کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے نہیں ات اللہ مخرجا کہ ہم ہر تقوی والے کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اللہ اکبر یوسف علیہ السلام ادھر بھائیوں کی اذیتیں ان پر تو صبر کیا اور دخا کی حرکتیں اس نے سفر اختیار کیا کیونکہ صبر اور تقوا یہ دو چیزیں کامل ایمان ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان تقوا ہے جس میں یہ دو باتیں پیدا ہو گئی وہ کامل ایمان والا ہے یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں صبر اور تقوا کہ وہ کامل ایمان والا ہے آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان تقوا ہے کامل ایمان والا ہے وہ شخص جس میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں صبر اور تقوا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نہ تق... نہ صبر کی خبر ہے نہ تقوی کی خبر ہے دیکھو اگر یہ سمجھتے رہے کہ صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں اگر یہ سمجھتے رہے صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں تو یاد رکھنا کہ اول تو یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے برداشت کرنا اور اگر یہ سمجھتے رہے تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر انہوں نے تقوی اختیار نہ کیا اور صبر اور صبر کو یہ نہ سمجھے تو یہ صبر جہنم تک بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا کیونکہ جب مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں صبر کی امید پر صبر کی وجہ سے نجات کی امید کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اس برو اولا تصویر علیکم کہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے ان انہیں تم تاہرون کہ تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ صبر برداشت کرنے کو نہیں کہتے صبر برداشت کرنے کو نہیں کہتے صبر کہتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنا حالات کے حکام کے اور سارے زمانے کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا حکام کے اور حالات کے مقابلے میں صرف اس کو صبر کہتے ہیں اس کو صبر کہتے ہیں حکم کا پورا کرنا حالات کے مقابلے میں اس کو صبر کہتے ہیں برداشت کرنا تو صبر کا معنی کہیں نہیں ملتا کہ برداشت کر لو برداشت کرنا تو کچھ نہیں ہے صبر کہتے ہیں حکم بر جمنا حالات کے مقابلے میں اس کو صبر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے بھائی جزیہ تو بس صبر کیا بھائی گزے بس صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا اللہ نے یسبر سارا خلاصہ علیہ السلام کے واقعے کا یہ ہے کہ جو آدمی دکھی اختیار کر لے گا صبر اور تقوی اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اس علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو اختیار فرما دیا صبر اور تقوا اللہ تعالیٰ نے جب حضیر خان نے گناہ کا ارادہ کیا ان کے ساتھ یہ السلام نکل کے بھاگے یہ بھاگے جاؤ گے دروازے نہیں بندے دیکھو میرے دوست کو یاد رکھنا مخلوق کے ڈر سے بھاگنے والوں کے لیے کبھی راستے نہیں کھلا کرتے مخلوق سے ڈر کر بھاگنے والوں کے لیے کبھی راستے نہیں کھلا کرتے جو کھلیں گے صرف حادث کے ڈر کے خالص کے ڈر کی وجہ سے کھلیں گے کیونکہ تقوا صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں تقوا صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں جو شخص گنا کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو یہ اس کے چھپ کر گنا کرنے سے زیادہ بڑا گنا ہے جو شخص گناہ کبیرہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو یہ ڈر اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے خود عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ گناہ کرنے والے کو اگر اس کا خیال آ جائے کہ کوئی دیکھتے نہیں رہا کہ اس کا یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے کیوں کہ تجھے اللہ کے دیکھنے کا خیال نہ آیا زلیخا نے جو جی، ارادہ کیا علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا تو اس سب نے کے اوپر پردہ ڈال دیا پوچھا اس وجہ کی کیا کر رہی کہ میرا بت دیکھ رہا ہے میرا بت میرا میرا میرا میرا محبوب دیکھ رہا سے شرما رہی یعنی وہ اندھا پتھر بغیر جسم کا بغیر روح کا اس کو اس کی حیا زلیخا کے اندر ایک کافی اپنے پتھر کے مجھ سے شرما لے اور ایک مسلمان اپنے حق کے نابو سے نہ شرما لے اس بڑے اسلام نے کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ میں شرماتا اپنے رب سے یہ کہ جب بھاگے کہاں جاؤ گے راستے بندے اللہ نے فرمایا میں یہ نے مخرجا کہ ہم تو بچنے والوں کے لیے راستہ نکال کے رہیں گے یس ولی السلام جس دروازے پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے کھل جایا کرتا تھا باہر آ گئے بچ گئے لیکن سنو دھیان کے بعد ابھی یہ اتنا کپڑا اختیار کیا ہے جس سے دروازے بند دروازے کھلے ہیں ہم اس کے بعد حالات ڈالیں گے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم واپس نہیں جاتے گنا کی طرف کہ کے اختیار کیا اور تومس انہیں پر لگی آج مسلمان ہی پریشان ہیں کہ جی ہم صحیح چل رہے ہیں پر ہمارے خلاف مقدمہ ہو گیا سب پریشانی یعنی میں تو مسجد سے وہاں پڑھ کے نکل رہا تھا اور مجھے پکڑ کے لے گئے وہ بالکل بے قصور کوئی کوئی قصور نہیں ہے دیکھو میرے دوستوں وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے جو اپنے آپ کو اپنے اور مخلوق کے درمیان مظلوم سمجھیں گے اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھیں گے وہ لوگ کبھی کوئی نتیجہ نکال نہیں سکتے کبھی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اتنے لوگ پریشان ہیں کہ میں بالکل بے قصور پکڑا گیا ہوں میری کوئی کوئی میری کوئی غلطی نہیں ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے اسے جان چھوٹا ہے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ میں جس وقت پکڑا گیا ہوں میں نے اس وقت کوئی گناہ نہیں کیا حالانکہ پکڑ جو آئی ہے وہ اس وقت گناہ نہ کرنے پر نہیں آئی ہے بلکہ جو پکڑ آئی ہے وہ پچھلے گناہوں پر آئی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ایک آدمی ہے ایک اشارہ کاٹ گیا دوسرا اشارہ کاٹ گیا تیسرا اشارہ کاٹ گیا لال بتی کا لائٹ چوتھی بتی پر آ کر رک گیا کہ بھائی بہت کاٹ لی ہیں چلو اس پہ ٹھہر جاؤ جس پہ آ کے ٹھہرا تھا اسی پر پکڑا گیا ہاں۔ تو پچھلی سے بھول گیا کہ میں نے کیا کیا یہاں یہ حیران ہے کہ میں بے گناہ پکڑا گیا ہوں نہیں پکڑنے والا کہہ رہا ہے میں آپ کو یہاں کھڑا ہوا نہیں پکڑ رہا ہوں میں آپ کو اسے پکڑ رہا ہوں کہ آپ کی کتنی لائٹیں کاٹ کر آئے ہیں بالکل اللہ کا نظام آپ کو سمجھا رہا اللہ کا بالکل کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ سمجھ جائے یہ باز آ جائے یہ توبہ کر لے یہ راہ پر آ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حالات میں اپنے تعلق کو آزماتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا ہم سے کتنا تعلق ہے تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بچنے کے باوجود جیل ہو گئی اور تحمد انہیں پر لگی کیوں کہ ہم تحمد لگوانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں کہ پھر تو ہم ان کو یہاں سے سچا بنا کر نکالیں گے ان کی زبان سے سچا کہلوانا ہے جنہوں نے جھوٹا کہا ہے یہ تھا یہ تھا یوسف اسلام جیل میں اور یوسف یوسف اسلام کے ساتھ دو دو آدمی خاص بادشاہ کے ایک شراب پلانے والا اور ایک کھانے کھلانے والا وہ دونوں بھائی دونوں جیل میں دونوں نے اپنا اپنا خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو کہ ہمیں آپ دیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں ہمارے خواب کی تعبیر دے دیں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو بعد میں بیان کیا دعوت ان کو پہلے دی حالانکہ تہمت لگی ہوئی ہے دفاع لگی ہوئی ہے جیل میں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دعوت کی خوب راستہ نہیں ہے نکلنے کا دعوت کی سیوا کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو بات بڑی ہے کہ یہ حالات اس کو دعوت دینے کے نہیں ہے میں اس وقت کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں یہ وقت یہ وقت دعوت دینے کا نہیں ہے میں اس وقت دکان پر ہوں یہ دعوت دینے کا وقت نہیں ہے میں تو جیل میں ہوں میں اس وقت کیسے دعوت دے سکتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری سزا اور بڑھ جائے اس علیہ السلام نے جیل میں دعوت پہلے دی اور قیدیوں کے قیدیوں کے آپ کا خواب کی تعبیر بعد میں دی دی دعوت پہلے کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہے جو مزاج پا گیا ہم ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جس پر ہم احسان کریں اس سے بھی کام بھی لیں جس پر ہم احسان کریں اس سے کچھ کام بھی تو لیں وہ اللہ کی شان جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے واپس اس سے یوں کہا کہ دیکھو تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا فانساہ ہو ذکر ربی بھی شیفان ذکر بھی علماء نے لکھا ہے تفسیر ہے کہ شیطان نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بلا دی کہ یوسف تم نے جیل میں آنے کے لیے ہم نے کہا تھا رب سین اب لئی بھی ہلائی نہیں لئی تو نکلنے کے لیے ہم نے کیوں نہیں کہا یہ میں آپ سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں تمہیں نکلنے کے لیے ان سے بھی کہا تم نے بادشاہ کے آدمی سے کیوں کہا کہ میرا وہاں ذکر کر دینا ان سے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کے رب کی دی کہ نکلنے کے لیے ان سے کیوں بھی کہا ان سے کیوں کہا میرے دوست عزیزو وہاں نکلے یوسف علیہ السلام کہ یوسف تم ہی سچے ہو ہمارے ہاتھ کی تعبیر بتاؤ پھر ہمارے ہاتھ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک چلانا تمہارے بس کا نہیں ہے ملک ہمارے حوالے کرو ہم چلائیں گے بادشاہ آدمی نے یہ کہا کہ کچھ نہیں آپ کے خواب پریشان خواب ہیں پیٹ آپ کا خراب ہو رہا ہے اسی الٹے سیدھے خواب نظر آ گئے ہیں دماغ پر گیس چڑھ گیا ہے اس خواب کو مطلب نہیں ہے کے ساتھ گائے موتی صاحب گائے دبلی اور وہ انہوں نے دبلی موتی نے دبلی کو کھا لیا نہیں میں تو ایک تعبیر دیتا ہوں کہ تمہارا ملک کا جائے گا تمہارا ملک کا استعمال سے بچے گا تعبیر بھی خاص کی خاص کی تعبیر میں پورے ملک کو کاشت سے بچا دیا پورا ملک کو دیا کا سچ جی ایسے تمہیں سچے ہوسلام نے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ مجھے جیل میں ڈالا کیوں تھا مجھ سے تہمت کیوں لگائی تھی جب تک تم بتاؤ گے نہیں میں باہر نکلوں گا صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی یوسف پر کہ وہ تو یہ کہہ کے اڑ گئے تھے وہاں کہ پہلے یہ بتاؤ الزام کیوں لگایا تھا اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ تو میں کہتا بھائی چلو تم نے بند کیا تھا تم نے کھول دیا باہر آ جاتا کیونکہ حضرت رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسا صبر والا بنا گئے ایسا صبر والا بنانا چاہتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہیں میں نے نہیں کہا گئی سب کی طرح کہ بتاؤ مکے والے نے مساجی کیوں کیا تھا ہاں؟ کہ وہ تیسرے اسلام سے تو یہ کہا کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ قصہ کیا تھا کہ اور ہاتھ کیوں کاٹے تھے پہلے یہ بتاؤ اس کی رنگ کیوں لگا میں کہ اگر میں ہوتا اس احترام کی جگہ تو میں وہ کھول دیتے نہیں کیونکہ باہر آ جاتا بھائی تم نے کوئی الزام نہیں ہے تم نے بند کر دیا تھا تم نے کھول دیا کیا آپ نے اپنی امت کو صبر کا عادی بنایا میں ساری اس پہنچ کر رہا کہ اللہ کے پاس وعدے ہیں تقوی پر پہلا وعدہ یہ ہے میں یہ تقیلہ بخر جا کہ ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے ہر تنگی سے اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیں گے جہاں ان کا خیال نہ ہو جہاں ان کا گمان نہ ہو خلاف عقل بھی دیں گے خلاف گمان بھی دیں گے اس لیے بعض صحابہ کے باغات سال میں دو مرتبہ پھل دیتے تھے اور بعض صحابہ او ہو صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا چرفیے لے کر آ رہا یہاں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ملے گا اس صحابہ نے اللہ کے دین پہ ایسا خرچ کیا اور اپنے جان مال اس طرح کھپایا کہ اللہ نے ان کو دنیا دی انتہائی کمیری بنا کر کہ پیشاب کر رہے ہیں اور سونے کی چرفیاں آ رہی ہیں اور لے کے بھی وہ آ رہے ہیں جو لے کے جانے والے تھے لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کو لوہے میں رکھنا تجوری میں رکھنا کہ جو ہے نہ جانے یہاں تو چوہوں سے بچا کر بیٹھے رکھتے ہیں اور وہاں چوہا خود اشرفیاں لے کر آ رہا وہاں چوہا اشرفیاں سترہ اشرفیاں لا کے رہی جی چوہے میں ساری پیشاب باہنے بیٹھے رہے پیشاب کی جیسے کیا ہوتا جس جگہ اشرفیاں آ رہی تو بیٹھے اشرفیاں لا کے دیتا رہا سترہ اشرفیاں کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تقوی کے راستہ دیتا ہے نا پھر ان کے اندر تقوی اور پیدا ہوتا ہے سمت تکو آمن سکو آسن کہ پھر تو تقوا کہ وہ ساری شخصیاں لے کے پہنچے حضرت کرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے کے رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا مجھے را کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے چوہے کے سوراخ میں ہاتھ تم داخل کیا تھا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا فرمایا پھر تو کھاؤ اللہ نے دیا ہے سوال تو اس مال کا ہے جو اپنے ہاتھ سے تم کمانے والے ہو سوال تو اس مال کا ہوگا کس کا ہے کہاں سے آیا کس کا دبا ہوا تھا نہیں ملتا کوئی دیتے اعتماد میں جمع کرو جی ہاں کوئی مالک نہیں ہے سفید اعتماد میں جمع کرو سوال ہوگا کہ جی میں نے ہاتھ نہیں لگایا میں تو پیشاب کرتا رہا جو رزق دیا ہے کھاؤ میں حج کیا کہ ایک وعدہ یہ ہے میں یہ ہی یسرا کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو صرف اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے پبلک کے خزانے سے اپنا ذاتی خرچ لینا بند کر دیا اپنا ذاتی خرچ لینا بند کر دیا کیونکہ داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے اپنا ذاتی خرچ پبلک کے پیسے سے لیتے تھے جو حکام کا حال ہے جی ہاں اور رات کو بدل بدلتے اور چلتے لوگوں میں کہ بھائی داؤد کیسا آدمی ہے لوگ تعریف کرتے کہ ہاں داؤد داؤد کہ اسلام تو بڑے عبادت والے ہیں اور بڑے منصف ہیں جو سنتا وہ تعریف کرتا کیونکہ جو اپنے کام مخلص ہوں گے وہ تو اپنی اپنے کام کے لوگوں پر پیش کریں گے کہ میں ٹھیک کر رہا یا غلط کر رہا داؤد علیہ السلام رات کو پھیر بدلتے اور رعایا نے پھر سے پوچھے ایک تمہارا بادشاہ یہ کیسا آدمی ہے لوگ تعریف کرتے تھے ایک دن اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں یہ نہیں پہچانتے کہ کون ہے جا کے پوچھا ہے بھائی فلاں یہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے میں کہا آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے اس میں کہ کیا کمی ہے کمی یہ ہے کہ خود کما کر نہیں خرچ کرتے جو مال سے خرچ لیتے ہیں اسی دن طے کر لیا کہ آج کے بعد بے المال سے کچھ نہیں لینا کیونکہ یہ تو پبلک کا پیسہ ہے اجتماعی مال سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نے بیت المال کو اپنے نزدیک یتیم کمال کے حکم میں کر لیا ہے اور یتیم کمال کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ یتیم کمال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اللہ اموار تام ظلم اپنے پیٹ میں اپنے کی آگ بھر رہے ہیں فرماتے تھے کہ میں نے اجتماعی مال کو اجتماعی مال کا کیا مطلب ہے وہ مال جو دین کی نسبت پر اور امت کی ضرورت کے لیے دیا گیا ہے وہ اجتماعی مال ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ دنیا کمانے کے لیے ہے دین خرچ کرنے کے لیے ہے برکتیں جب ختم ہو جائیں گی برکتیں جب ختم ہو جائیں گی جب خرچ کرنے کی جگہ سے کمایا جائے گا اور کمانے کی جگہ سے کمانے کی جگہ پر خرچ کیا جائے گا جب امت دین سے کما کر دنیا کا خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیں گے اور زند ڈال دیں گے میں آپ کو عبادت کر رہا ہوں برکتیں اور عزتیں اس کے ساتھ ہیں کہ دنیا سے کما کر دین پہ خرچ کرو دنیا کمانے کے لیے ہے دین ختم کرنے کے لیے ہے اس لیے فرما ہمارا رضی اللہ تعالیٰ ایک مطلب بیمار ہو گئے بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا اور کہیں شہد نہیں تھا طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ شہد استعمال کریں تو نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں شہد استعمال کر سکتا ہوں ورنہ یہ شہد میرے لیے حرام ہے سب نے کہا مسلمانوں نے اجازت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی احتیاط علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے تنخواہ نہیں لینی ہے تو کیا کریں ہیں اللہ نے فرمایا کہ داؤد بنا رہے کی زیرا اللہ اکبر بادشاہ کو کام ملا تو لوہار کا اور زیرا بنانا مشکل کام ایک ایک لوہے کو موڑنا گھمانا اور اس کی کڑیاں بنانا اور برابر کی بنانا اور انہیں پرونا اور کھلی زیرا بنانا یہ فرمایا اللہ نے منشا جو خاط وقت سرد کی زیرہ بناؤ اتنا مشکل کام دیا لیکن جو لوگ اللہ کا ارادہ ہے جو ہمارے حکم پر جو ہمارے حکم پر مشتبہ چیز سے بھی بچیں گے حرام سے نہیں جس میں حرام کا شبہ ہے دوسرے بھی بچیں گے ہم ان کے لیے ایسی ایسی آسانی پیدا کریں گے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بجھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا کہ وہ جب تک کڑی تیار نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک آٹے کی طرح نرم رہتی اور جب تیار ہو جاتی تو لوہے کی طرح سخت ہو جاتی پہلے چار ہزار لیتے تھے تنخواہ اپنی ذاتی بیت المال سے لیکن اللہ نے یہ کیا کہ ذرا خود بیچتے تھے خود بناتے تھے ایک دن میں ایک ذرا تیار ہو جاتی تھی اور چھ ہزار درہم کی بکتی تھی چھ ہزار بکتی لو برکتیں تو میں نے عرض کیا کہ تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے میں یہ تق اللہ یجعل له من امره یسرا کہ ہم متقی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی تقوی اختیار کرنے والوں کے گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں اور آگے اگلی زندگی میں ان کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اسی میرے دوستوں عزیزوں تقوی اور صبر دونوں ساتھ ہیں تقوی اور صبر دونوں ساتھ ہیں اس زمانے میں مسلمان صبر کر رہا ہے تقوی کے بغیر اس لیے پریشان ہے صبر کر رہا ہے تقوی کے بغیر اور تقوی کے بغیر صبر کرنے والا ایسا ہے جیسا پولیس کی پٹائی پر چور صبر کرنے والا چور کی پٹائی ہوتی ہے نا چاہے جی، چوروں کی پٹائی ہوتی ہے تو چور صبر کرتے ہیں ان کے صبر کرنے کی وجہ سے عذاب کبھی نہیں آئے گا یہ مثال ہے حضرت فرماتے تھے کہ اگر سارے مسلمان مل کر انہوں جنازے نہ پڑھیں اللہ مسجد کا نا ہوں اللہ میں شدید سم رہوں اللہ فائد میں ہوں اللہ یہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں ان کو مانتے لگتا ہے کہ فکر کی بات یہ ہے کہ معاملات میں غیروں کے ساتھ معاشرے میں غیروں کے طریقوں پر تجارت میں غیروں کے طریقے پر شکل و صورت میں غیروں کے طریقے پر لباس میں غیروں کے طریقوں پر شادیوں میں غیروں کے طریقوں پر سو فیصد سو فیصد غیروں کے طریقوں پر اور پھر پھر بدعا ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو قبول نہیں ہوتی ورنہ حقیقت یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کرنے والے وہ ہیں جو جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں تو پریشان ہیں کہ کیا بات ہے اللہ کا آزاد کیوں نہیں آتا جب مسلمان اپنی شادیوں میں اپنی تجارتوں میں اپنی شکل و صورت میں اپنے لباس اپنے معاشرے میں زروں کے ساتھ ہو جائے گا خدا کی قسم اللہ کی مدد کبھی آئے گی ہی نہیں لاکھ دعائیں کرو لاکھ بد دعائیں کرو کچھ نہیں ہونے والا کیوں حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے صحابہ سے جو وعدے کیے تھے وہ اس شد پر کیے تھے کہ تم غیروں سے اتنا دور رہ کر چلنا لا ترا نارا یہ روایت ملتا ہے کہ تم ان کے معاشرے سے اتنے دور رہو کہ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے آگ بہت دور سے نظر آ جاتی ہے آپ نے اپنے صحابہ کو غیروں کے معاشرے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا کہ اتنا فاصلہ ہو تمہارے ان کے درمیان معاشرے کے اعتبار سے کہ تم ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھو کہ غیروں کے طریقوں سے اتنا بچ کر رہو یہاں حیران اس پر ہے کہ فخر ہے غیروں کے طریقوں پر فخر غیر پر اور عزت اس میں تلاش کر رہے فخر پر دعائیں ہو رہی اور ہر ایک پریشان ہے کہ کیا بات ہے کہ مسلمان کو دبا ہوا ہے اس لیے میرے دوست عزیز ہو میں نے عرض کیا کہ تقوی اختیار کرو کہ رب عزت ہر تنگی سے نکالیں گے تقوی پر ہر تنگی سے نکال دیں گے تقوی پر کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی اختیار کریں گے ہم ان کی پچھلی معاف کر دیں گے یہ سیاحت ہی وزیر نے ہوا اور ان کے اجر کو بڑھا دیں گے ان کے اجر کو بڑھا دیں گے اس لیے دین کسی ایک دو عمل کا نام نہیں ہے دین ایک مجموعہ ہے جو عمل دعوت سے امت میں زندہ ہونا ہے ایک مجموعہ ہے کا نام دین نہیں ہے کا نام دین نہیں دین ایک مجموعہ ہے اس لیے میرے ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو کہ مومن کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے ذرا ہم غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ گناہ کر کے دوستوں کو بتانے بتانا شوق سے ہوتا ہے دوستوں کو بتائیں گے آج یہ کیا گناہ کر کے دوستوں کو شوق سے بتاتے ہیں اور اگر کسی کسی نیکی کا موقع مل جائے تو اندر کوئی مسرت نہیں ہے اور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو تو, تو کوئی غم نہیں ہے کیا ہے نہیں دوست ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو اور اللہ کے دین کی طرف بطور یقین میں دعوت دو کیونکہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اعمال ہیں اسباب نہیں ہیں ہر عمل کو واضح یقین کر لاؤ ہر عمل کو واجب کو یقین کرنا لاؤ اللہ تعالیٰ کو پیش کرو عمل پیش کرو یہاں محنت ہے اسباب پر امید ہے اللہ سے یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے محنت ہے اسباب پر اور امید ہے اللہ سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں بلکہ میں کیسے سمجھاؤں اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی دیکھو ظاہری کوشش تو ہمارے ذمے ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے جی ہاں آپ ذرا میری بات کی طرف تو پوری توجہ دینا کوشش تو ہم کریں گے باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس بات کو لوگ سچ سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں تاجر کہتا ہے کوشش تو میں کروں گا تجارت میں لیکن نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے میری بات ذرا دھیان سے سننا کاشتکار کہتا ہے کہ زمیندار تو ہم کریں گے باقی غلہ اللہ غلہ تو اللہ دیں گے غلہ کون دے گا اللہ دیں گے ہم تو ذرا تو محنت کریں گے حاکم کہتا ہے حکومت تو میں کروں گا باقی عزت اور غلبہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے بیمار کہتا ہے کہ دوا تو میں کھاؤں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں جن کے میں نے تفصیل آپ سے عرض کی ہے یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے اور تبدیل اور دعوت دیتے دیتے ہمیں خود یہاں پہنچنا ہے اور دوسروں کو یہاں پہنچانا ہے اور میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہاں پہنچے ہیں جہاں مشرقی نمکا پہلے سے پہنچے ہوئے تھے میں آپ سچی بات کہہ رہا ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہنچنا ہے کہ زراعت پر تجارت پر علاج پر اولاد کی پیدا کرنے پر محنت ہم کریں گے کامیاب اللہ کریں گے حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ رہے ہیں یہاں مشرقی نمکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی ابھی تک ہم تبلیغ کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں کہ بھائی مخلوق سے نہیں ہوتا خالق سے ہوتا ہے ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ مخلوق سے نہیں ہوتا بلکہ خالص سے ہوتا ہے ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری سطح ہے اور یہی سب کو پہنچانا ہے اور میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں جس سے کہ یہاں جیسی مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے لڑائی اس پر نہیں تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے نہ کہ غیر سے ہوتا ہے لڑائی ساری اس پر تھی کہ جو طریقے آپ لے کر آئے ہیں جو طریقے آپ لے کر آئے ہیں ان طریقوں سے نہیں ہوتا بلکہ جو شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں کے ذریعے اللہ سے ہوتا ہے لڑائی اس پر تھی میری بات کی طرف پوری توجہ دینا میری بات یاد رکھنا یہ تاکہ آپ اگلی بات سے نتیجے پر پہنچیں میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ہم دعوت دیتے دیتے یہاں پہنچے ہیں کہ کوشش ہماری ذمہ ہے کامیابی اللہ کے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس بات پر مشید جی کی پہلے سے پہنچے ہوئے تھے میں آپ کو پسند سناتا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں گے ایک کہانی ہے بماد رضی اللہ عنہ نام ان کا بماد بات وہ مکہ مکرم آئے تو ایک حلقے میں مکے کے تھماکہ بیٹھے ہوئے تھے وی بن خلاف ابو جہل اتبا شیبا یہ سب بیٹھے ہوئے تھے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے جو گزر چکے ہیں بڑے ان کو بیوقوف کہتے ہیں اور ہمارے دین میں عائد لگاتے ہیں نماز کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ یقیناً یہ آدمی پاگل ہے یا اس پر کوئی اوبرا اثر ہے کیوں یہ باتیں کرتے ہیں دماغ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے اب سنو اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے میں نے طے کر لیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا آپ سے ملاقات کی اور میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں مکے کے لوگوں کو کہتے ہوئے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ پر کوئی اوپر اثر ہے میں آپ کے علاج کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے اوروں کو بھی علاج کیے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے شفا دی ہے لیکن میں ظاہر کوشش کروں گا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں یہ راستہ نہیں ہے کہ شکلوں پر ہم محنت کریں گے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے خدائی قسم جتنی پکی یقینی بات یہ ہے کہ ہے اللہ اللہ کہ کرنے والی ذات کی اتنی پکی بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ کہ اس کے کرنے کے ذات سے کائنات نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کے اعمال ہیں سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اسباب بنا لیا اللہ کرنے والے ہیں سوال اس کا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیا پیش کیا ہے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے یہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے پھر اس سے بڑھ کر غلطی ہے کہ اپنے اسباب بناتے ہیں اور بنا کے اللہ کو پیش کرتے ہیں اے اللہ یہ میری دکان ہے تو نفع دینے والا ہے یہ میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے یہ میری حکومت ہے اور تو کامیابی اور عزت دینے والا ہے یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خالق جو اسباب سے کسی درجے میں اسباب سے کسی درجے میں نہیں ہوگی بندہ اس کو سبق پیش کیا جائے اللہ کو ہمیں پیش کیا جاتا ہے اللہ کو اسباب کے مشورے نہیں دیے جاتے اللہ کو ہمیں پیش کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غارے پھنسے تھے اور پیائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا تھا تین آدمی غارے پھنسے تھے اور سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا تھا نے نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا اپنا عمل پیش کیا بلکہ یہ کہا آپس میں کہ آج تم نجات نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو ایک نے معاملات میں احسان کا ایک نے معاشرے میں احسان کا ایک نے اخلاق میں احسان کا عمل پیش کیا چان ترکی اللہ کو یہاں صرف عمل پیش کیا گیا یہ بھی کہہ سکتے کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے یہ چٹان ہٹا دے سب کو زلزلہ لیا یہ چٹان کو سرکا دے کسی نے اللہ سے کوئی سبب نہیں مانگا سب نے اللہ کے یہاں عمل پیش کیے کہ اللہ یہ ہمارے آباد ہیں اور یہ تیرے وعدے ہیں چٹان سڑک گئی اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے ہم یہ واقعات بار بار سنتے ہیں ان واقعات سے امت کو اس کی تعلیم دینی ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے محض اللہ کے احکام ہیں کیونکہ جنگل دعوت کرو اس کی کہ قدرت وادوں کے ساتھ ہے وعدے اعمال کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اگر اسباب کے ساتھ قدرت ہوتی یا اسباب کے ساتھ وعدے ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے لوگوں کا اسباب میں ناکام ہونا بتا رہا ہے کہ یقینی بات ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے سچائی کے ساتھ وعدہ ہے جہرت کے ساتھ نہیں ہے وہ تو وعدہ سچائی پر ہے کہ سچا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنی صداقت کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے نہیں ورنہ تجارت کی وجہ سے اگر تجارت اگر سرم ہے تو تو قوم شہد کے ساتھ ہوگا شہر اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا وہ تو قوم صالح کے ساتھ ہوگا صالح اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا اگر صنعت میں کامیابی ہے تو وہ تو صالح اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا قوم کے ساتھ ہوگا اگر تجارت میں کامیابی ہے تو وہ شعیب قومی شعب کے ساتھ ہوگا شعب اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ نے راستہ بتلایا ہے کہ ان سارے شعبوں میں میرے جو احکامات ہیں وہ احکام ذریعہ ہیں کامیابی کا شعبے ذریعہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھو ہمیشہ تجارت کا شعبہ زراعت کا شعبہ حکومت کا شعبہ ملازمت کا شعبہ سرمایہ داری کے نقشے یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں بلکہ ان ذرائع کے ان ان اسباب کے اندر جو احکام ہیں وہ کامیابی کا ذریعہ ہے ان اسباب کے اندر جو احکام ہیں وہ کامیابی کا ذریعہ ہے اس لیے وہ تین آدمی جو غارے پھنسے تھے ان میں ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ میرا معمول یہ تھا جب میں جنگل سے واپس آتا بکریوں کو چرا کر تو سب سے پہلے دودھ والی جن کو پلاتا اب کے زمانے میں ہماری ایک ایسا بوجھ بن گئے ہیں اولاد کے لیے انہیں اپنا ان والدہ کے پیٹ میں رہنا یاد نہیں ہے انہیں صرف یہ یاد ہے کہ انہیں برادے میں کہاں اٹھائے اٹھائے کروں گا ان کو یاد نہیں کہ انہوں نے یہ کیسے اٹھایا ہے خدا کی قسم نیری یہودیت نیری نسلانیت اور نیری حیوانیت ہے یہ کہ والدین اپنے برادر پر آ کر اولاد کے لیے بوجھ بن جانے یہ نیری حیوانیت ہے کیونکہ پوری دنیا کے حیوانات کا اصول ہے کہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس میں بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین سے کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی جان پہچان باقی رہی ہو ہر چیز میں یہ یہ حیوانیت کی اصل یعنی اصل علامت ہے حیوانیت کی کہ بڑے ہونے کی دیر ہے پھر ان کا ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے چلنے والے جانور چلنے لگے والے اڑنے لگے اس حد تک ان کے ماں باپ کا رشتہ باقی رہتا ہے ان کے ماں باپ کا رشتہ باقی رہتا ہے اس کے بعد کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا اس حیوانیت پر اب انسان آ گیا ہے ایک صحابی اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پر لے کر نو فرسخ اتنی لمبی مسافت وہ فرماتے ہیں رسول اللہ میں ایسی گرم زمین پر چل رہا تھا تین تین تین فرق کتنا ہو گیا تین فرق کتنا میل ہو گیا نو نو میل ہو گیا نو میل نو میل اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پر لے کر ایسی زمین پر چلا جو اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو پکا تیار ہو جاتا کھانے کے یہ رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا ادا کر دیا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو درد کی لہر ہے اس کو اٹھی تھی شاید شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو والدین بھول بن گئے ہیں تیرا بوجھ انہوں نے کیسے اٹھایا اسے تو بھول گیا تو میں آج کر رہا تھا کہ تمام رات ودود کا پیارے لے کر کھڑا رہا بچے بھوک سے بلک رہے بیوی بھوکی غلام بھوکا کیوں نہیں پہلے پہلے میں دودھ پلاؤں گا اپنے اپنے والدین کو ساری رات گزر گئی کھڑے کھڑے جب صبح جب وہ دن سے اٹھے صبح کو تو دودھ پلایا والدین کو اے اللہ یہ کام دے رضا کے لیے کیا ہو تو تو چٹانا کر دیا چٹان چٹان سڑک گئی لیکن یہ خود عمل پیش کرنے والے چٹان سرکی لیکن یہ نہیں نکل سکے کیوں اس لیے کہ اس امت کا مجموعہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا مجموعہ ایک جسم ہے دین مجموعہ ہے دین مجموعہ ہے امت مجموعہ ہے اور ایسا مجموعہ ہے جیسا ایک جسم ہو اس میں سراہد ہے کہ امت ایک جسم کی طرح ہے امت ایک جسم کی طرح ہے یہ نہیں کہ اپنا اپنا عمل کرو کامیاب ہو جاؤ وہ نکلنا چاہا انہوں نے لیکن چٹان اتنی نہیں سرکی تھی کہ یہ نکل جاتے ہلکی سی کھلی لیکن نکل نکل کوئی نہیں سکا دوسرے عمل پیش کیا کہ اللہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی اور اس کی مزدوری سے جتنی آمدنی ہوئی وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا ایک مدت کے بعد آیا تو میں نے سارا مال اس کو دیا کہ سارا مال تیرا ہے رہا جا اس نے کہا میرے ساتھ مزاح میں کر میری مزدوری کی بنتی تھی کہ نہیں عرصے کے بعد آیا ہے میں تیرے مال سے مال تیار کرتا رہا یہ سارا مال تیرا ہے تو لے جا اے اللہ اگر یہ میں نے احسان کیا ہے اس پر تیری رضا کے لیے تو تو ہمیں ایسے نکال دے چٹان سر کی مگر ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا میں کر رہا ہے کہ مجموعہ ہے امت مجموعہ ہے اسے عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا کہ میری چچا کی لڑکی جو مجھے انتہائی پسند تھی انتہائی محبت تھی اس سے میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی اے اللہ وہ ایک مرتبہ ٹائم سے تنگ آ کر پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور میں اس سے کہا کہ تجھے ایک سو بیس دن دوں گا لیکن میرے ساتھ تنہائی اختیار کر لے وہ مجبور ہو گئی روایت میں اللہ کہ جنرل میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا گنا کے رہتے سے محض ڈر سے میں نے گندہ کام نہیں کیا اور اس کو دے دیا نے کہا کہ تمہاری شرط تو پوری ہوئی نہیں پیسے کیوں دے رہے ہو کہ نہیں میں نے اللہ کے لیے تین چھوڑ دیا میں اللہ کے ڈر سے گناہ کام نہیں کر رہا اللہ اکبر وہ حرام جس کے کرنے پر دنیا کا بھی عذاب آخرت کا بھی عذاب آخرت کا گناہ تو معافی سے معاف ہوگا اور دنیا میں باقی اس کی کہ رجم رجم کیا اس کا سر سماج ختم کیا جائے جنا کرنے والے کو اتنا بڑا گناہ جب اس حرام سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ چٹان کسی سبب کے بغیر اللہ کے حکم سے سرکی ہے ہمیں کو وہ دکھلائی میرے دوست عزیز ہو وہ اعمال جس پر اللہ کے پیسے براہ راست آتے ہیں ان کی قوت کیا ہوگی جب حرام کے بجلی کی اتنی قوت ہے تو عبادات کی قوت کیا ہوگی چٹان سڑک گئی اور یہ تینوں وہاں سے نکل گئے میں تو صرف یہ سمجھانے کے لیے قصہ سنایا ہے کہ اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے صبح نہیں پیش کیا جاتا اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے اس نہیں پیش کیا جاتا اس لیے میرے دوست عزیزوں یہ محنت یہ محنت یقین اور ماحول کی تبدیلی کے لیے ہے یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین ماحول کی تبدیلی رکھی ہے امت میں بے دینی کتنی بھی آ جائے دیکھو دعوت اللہ ایک ایسا راستہ ہے کہ داعی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی دعوت کی وجہ سے امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا دائی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا یہ کوئی بات بتاؤں اگر امت نے دعوت چھوڑ دی تو امت امت کی اصلاح سے مایوس ہو جائے گی خان والے نے مولانا علی صاحب کے کام کو دیکھ کر یہ بھائی فرمایا تھا کہ الیاس نے آج کو آج کو بدل دیا ہے جبکہ اس تک اتنا کام ہی نہیں تھا کیوں کہ کام کو دیکھ کر یہ فرمایا آج تھانے رحمت اللہ نے کہ الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا کہ ہم تو مایوس ہو گئے تھے کہ کیا ہوگا محمد کا اس کو میں اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں دعوت چھوڑ دیتی تو امت کے سراہ امت کی سراہ سے مایوس ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا یاد رکھنا یہ بات کہ دائی کو اپنی محنت کی وجہ سے امت کی اصلاح کی پوری امید رہتی ہے چاہے امت کا بگاڑ اس سطح پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا طے کر لیں عذاب دینا طے کر لیں پھر بھی دائی کہتا ہے کہ نہیں مجھے دعوت دینی ہے یہاں آپ لوگ نہیں سنیں گے اور اب تو عذاب اللہ نے عذاب دینا طے کر لیا ہے اب دعوت دے رہے ہو ان کو دعوت دینے والوں نے کہا کہ دو وجہ سے دعوت دے رہے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے دیکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے یہ تو باتیں لکھتی ہیں قرآن میں شدید إِلَى رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے قوم کو اس وقت امت کے سراہا نے کہا کیا لکھا ہے کتنے ہی تو دعوت دے رہے ان کو تو اللہ نے ہلاک طے کر لیا ہے ان کے وجہ سے دعوت جہاں نے کہا کہ دیکھو ہم دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ پر آ جائیں گے اب بھی سفر پر آنے کی امید ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو ہلاک کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی کو اپنی محنت میں ہمیشہ یقین پر رہنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت مجرو کی ہدایت کا فیصلہ جب فرماتے ہیں جب دائی کی قربانیاں مطلوبہ خدا تک پہنچ جائیں جب دائی کی قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ مجرو کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ نے مجرو کی ہدایت دائی کے سبر پر رکھی ہے اللہ نے کی ہدایت دائی کے سبب پر رکھی ہے اس لیے میرے دوست بزرگ عزیزوں اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے انفرادی نہیں ہے میں یہ اچھا سماج ہے کہ میرے نزدیک ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اس وقت اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ بات ذرا دھیان سننا تو محفوظ ہے کہ میرے نزدیک ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہو اس سے نفل نماز مراد ہے یاد رکھنا کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے کار میں دین کی بات نہیں پڑی ہے اور خطرہ ہے کہ واپس چلا جائے گا تو سمجھتے تھے کہ میرے نزدیک اس کو دعوت دینا اتنا اہم ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے نماز توڑ کر اس کو دعوت دی کہ تو تو نفل میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کا محفوظ چھپا ہوا ہے محفوظات خوب غور سے پڑھا کرو اس امت کا مسئلہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنی نماز اپنا روزہ اپنا حج اپنی زکات اپنے اپنا ذکر اپنی تلاوت اپنی عبادت اپنے اعمال نہیں دیکھو یاد رکھنا میں کاج کر چکا ہوں کہ یہ امت ایک جسم کی طرح ہے اور اس امت کی مثال اس امت کی مثال دے دی گئی ہے اس کشتی سے جس میں کچھ لوگ اوپر سوار ہیں کچھ نیچے سوار ہیں نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے تو اوپر والوں کو دقت ہوتی ہے تو نیچے والوں نے کہا کہ ہم پھر اپنے حصے میں سوراخ کر لیں کہ تاکہ پانی ہی سے لے لیا کریں بابا اوپر جانے یہ بھائی سنتے ہو کہ نہیں ابھی کتنے اوپر جانے کیوں سوراخ کر ہیں اس سے یہ نہیں فرمایا کہ سوراخ کرنے والے ڈوبیں گے ہلاک وہ نہیں ہوں گے جو کسی کو نقصان پہنچائیں وہ بھی ہلاک ہوں گے جو اس نقصان کو اس نقصان کرنے والوں کو جا کر نہ روکے وہ بھی ہلاک ہوں گے حدیث میں سراہد ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل سے جبرائیل اس بچے کو اٹھاؤ اور اوپر لے جا کے آسمان کی طرف پٹک دو اس کو حجیب ہاں نے کیا کہ اللہ دہشت کے لوگ بہت برے ہیں لیکن اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے جو کبھی تیری عبادت سے قابل نہیں ہوا ہر وقت تیری عبادت میں ہے ہر وقت تیری یادیں مشغول ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بچے کو اٹھا کے الٹ دو اے اللہ اس میں تیرا وہ فلا بندہ ہے کہ اس بندے کے سبھی انسان کو لڑ دو کہ میرا کام چھوڑے جا رہے تھے یہ کہہ کے میاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں یہ اپنے کام میں مشغول رہا اپنی عبادت میں مشغول رہا کہ نہیں اس سبھی انسان کو لڑ دو میرے دوستو دوستوں مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے امت کا امت کا مسئلہ اجتماعی ہے امت کا مسئلہ اجتماعی ہے ادا کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو دعوت دینے والا بنایا تھا میں نے اب کیا ابن ابی جہل ابو جہل کا بیٹے دشمن اسلام ابو جہل ان کے بیٹے بھاگے اسلام کے یمن کی طرف وہاں تو ہر ایک دعوت دینے والا کہ بھائی کہاں جا رہے کہ میں یمن جا رہا ہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو میں یمن جا رہا ہوں کیوں کہ یہاں تو چلنے کی آواز بجنے لگی ہے سارے معاملے کا انکار کر کے ایک اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے بات چلی رہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی روکنے لگی حضرت اکرما نے پوچھا کشتی والے سے کہ میری نجات کا کوئی راستہ ہے تو کشتی والے کا نجات کہ نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ کلمہ کہہ لو کلمہ نجات والا کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ کون اللہ نجات ہو جائے گی حضرت اکرما نے کہا میں اس کرے میں سے کے تو یمن بھاگ رہا ہوں مجھے کلم پڑھنا ہوتا تو میں یمن کی بھاگتا ادھر ادھر تو انہوں نے اس کو دعوت دی ادھر ان کی بیوی نے ساحل پہ سے کپڑا کپڑا ہلایا اشارہ کیا ان کی بیوی سے ان کو لے کے گئی اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا جیسے تھا کہ کشتی چلانے والا بھی وہ دعوت دینے والا تھا ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر حضرت کرما اسلام لائے ہیں ابو جہل کے بیٹے اس لیے میرے دوستوں عزیزو دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے راستے کی نفر حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا یہ اہم سنت ہے یہ اہم سنت ہے ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا یہ اہم سنت ہے کہ دعوت چلے کہ کے خود پہنچو میں شروع میں کر دیا تھا میں نے کہ جتنے اسباب اور وسائل ہیں بات کے پہنچانے کے وہ جس کے لیے کافی نہیں ہے جو نے بات پہنچا دی نہیں دعوت خود لے کے پہنچو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر نصرت آئے گی مدد آئے گی وہ اس پر دعوت خود لے کر پہنچے کیونکہ اس راستے میں جان و مال کے اپنے جان و مال کے خرچ کے بغیر مجاہدہ کامل نہیں ہوتا کہ مجاہدہ جب کامل ہوگا جو اپنی جان و مال اس راستے میں خرچ ہو اسی میرے بزرگ دوست عزیزوں اللہ کے راستے کی نقل حرکت جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ آپ خود جسے پڑھیں خود روایتیں دیکھیں ایک لاکھ نماز کے برابر ہے ہر مکہ کی نماز لیکن وہاں ہجرت کروائی مکے سے نکالا پھر آپ نے فرمایا سلاطن کی کی ہی حاضر افضل من الف نے فيما سوا کہ میری اس مسجد کی نماز باقی مسجد کی نمازوں سے ایک ہزار گنا بڑی ہوئی ہے لیکن صحابہ کو پھر مدینے سے باہر نکالا سارے فضائل مدینہ مدیم کے دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا ایمان اس طرح سمجھ جائے گا مدینے کی طرف طرح سانپ چمٹ جاتا ہے اپنے سوراخ میں یہ سارے فضائل ہیں مدینے کے وہ بے شمار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے افضل نہیں ہے مدینہ منورہ میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے افضل نہیں ہے آپ نے خود فرمایا کہ اے مکے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے وہ عبداللہ بن رواحا جو صرف جماعت کے روانہ ہونے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے آپ کی مسجد آپ کا خطبہ آپ کی دعائیں آپ کی پیچھے نماز تو یہ گئی ہے چلا جاؤں گا آپ نے سمایا کہ اللہ نے روا تو اپنی جماعت سے پانچ سو سال پیچھے رہ گئے اور اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کے فضیل حاصل نہیں کر سکتے اتنا سمجھایا اپنے صحابہ کو کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت کی اتنی اہمیت بتائی اتنی اہمیت بتائی کہ رات کو جماعت تیار ہو گئی ہم بنایا تم دے رہی کہاں نے کے غیر سنا ابھی جانے یا صبح کو چلے جانے رات میں جائیں یا صبح یا صبح نکل جائیں آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے ہماری آتا یقین سے کہتے تھے حضرت یقین سے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے یقین سے فرما دیجیے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے یہ مزاج بنایا تھا آپ نے کہ مدینہ مرورہ میں مرنا صحابہ عیب سمجھتے تھے عیب شہادت نہیں عیب سمجھتے تھے کہ کاش کسی ملک میں خبر ہوتی کاش کسی ملک میں پھر رہے ہوتے مدینہ مرنے کو ایسے سمجھتے تھے سعادت نہیں سمجھتے تھے مدینہ سے باہر مرنے کو اپنی عزت سمجھتے تھے میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے تو پھر میرے دوست میرے عزیزوں ہماری بچے کیا حیثیت رہ گئی کہ ہم یہ کہیں یہاں رہ کر کام کر لیں گے ہمیں نکلنا کیا ضروری ہے مزہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا اپنی امت کو حرکت پر ڈالا حضرت کابی نے ماری کر دی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سوچ رہے کہ کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا اسی میں وقت گزر گیا اللہ اکبر اللہ کے نبی ناراض سارا مدینہ ناراض کوئی سلام کے جواب دینے والے نہیں کیوں کیا گنا ہو گیا بڑے سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے بول چال بند نہیں ہوتی بڑی سے بڑی بات پیش آ جائے بول چال بند نہیں ہوتی انہوں نے کیا گناہ کر دیا پھر یہ نہیں کہ کبھی نہ نکلے ہوں سارے غزوات میں شریک ہوئے صرف تبک نہیں جا سکے آپ واقعہ پورا پورا واقعہ غور کریں آپ پورا واقعہ غور کریں صاحب مالک کا سمجھتے تھے یہ اتنا ہنگامہ ان کے ایک موقع پر نہ نکلنے پر اتنا جو ہنگامہ ہوا ہے یہ ان کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے پوری امت کو یہ بتانے کے واسطے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا یہ دین کے نقصان کا سبب ہے اس لیے ناراضگی ظاہر کی ہے اس ناراضگی ظاہر کی کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا بنا کے کوئی راستہ نہیں ہے میں نے قرآن نفرت ہے ان کا امت کے بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی کیا اہمیت ہے اس لیے میرے دوست عزیزوں بزرگوں کام کو کام بنا کر کرو کام کو کام بنا کر کرو اس کو کوئی تنظیم نہ سمجھو بلکہ یہ صحابہ اکرام کی وہ نقل ہے کہ جتنی یہ نقل عقل کے مشابہ ہوگی اللہ کی طرف اتنی ہدایت کے فیصلے ہوں گے جو اللہ نے تاکی سے فرما دیا کہ جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے اس لیے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے ہمیں اس پورے مجمے سے سب سے پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے میرے ہمارا کیا مطالبہ اللہ کا مطالبہ ہے اللہ کا مطالبہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ کمزور ہے اللہ کا مطالبہ ہے اللہ فرما رہے ہیں چاہے تو اللہ کے دین کی ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے کیوں کرو کیونکہ اس نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے وہ استباب نہیں سوچ رہا تھا کہ اللہ اجتبا کا لفظ جو لائے ہیں وہ جوہد کے ساتھ لائے ہیں جوہد کے ساتھ لائے ہیں اجتبا کا الگ وجہ ہے جہاد ہی ہو اجتبا کو اللہ نے تمہیں چنا اس محنت کے لیے سبلوں والوں کا کام نہیں ہے امت کا کام ہے تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے امت کا کام ہے میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں کام تبلیغ والوں کا نہیں ہے کام امت کا ہے مجاہد جا آپ کا جہادی وہ تباہوں کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے کس ملت پر کہ ملت ابراہیم پر پورے تمہ المسلمین کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کہ تم صحیح مسلمان جب بنو گے جب تم اس محنت کو کرو اس محنت کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے اس لیے میرے دوستوں پہلا مطالبہ یہ ہے اس پورے مجمے کے اندر جتنے چار چار مہینے لگائے ہوئے حضرات موجود ہیں ان سب سے درخواست یہ ہے ان سب سے درخواست یہ ہے کہ دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ آخری درجے کی بات آخری درجے کی اس سے کم کا مطالبہ بالکل نہیں ہے اس سے کم مطالبہ بالکل نہیں ہے کہ پچاس ہزار بھی مجبوری میں قبول کر لیں گے اتنے اتنے خرچ کے ساتھ افراد چار چار مہینے لگائے ہوئے بیرون کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ تو میں نے دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ اپنی طرف سے ارد کر دیے ورنہ خدا کی قسم عالم کا حال یہ ہے کہ اگر جماعتیں بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے لیے خرچ کی کوئی قید نہیں ہے جہاں چاہو جتنے وقت کے لیے چاہو جب چاہو بھیج دو باقی مجمع جس طرح بیٹھا اس طرح بیٹھا رہے اس پورے مجمے میں آندھرا کے ہوں بمبئی کے ہوں ایم پی کے ہوں جس صوبے کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں چار چار مہینے لگائے ہوئے حضرات دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ مجبوری کے درجے میں آخری درجے میں اس سے نیچے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے پچاس ہزار کی جماعت کو مجبوری میں ہوگی تو قبول کر لیں گے ورنہ اس سے کم کا مطالبہ بالکل نہیں ہے